وحشیانہ افعال کے خلاف عام ہدایات فوجوں کی روانگی کے وقت جنگی برتاؤ کے متعلق ہدایات دینے کا طریقہ جس سے انیسویں صدی کے وسط تک مغربی دنیا نابلد تھی ساتویں صدی عیسوی میں عرب کے امی پیغمبر نے ایجاد کیا تھا دائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ کسی سردار کو جنگ پر بھیجتے تو اسے اور اس کی فوج کو پہلے تقوی اور خوف خدا کی نصیحت کرتے پھر فرماتے جاؤ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو اللہ سے کفر کرتے ہیں مگر جنگ میں کسی سے بد عہدی نہ کرو غنیمت میں خیانت نہ کرو مسلح نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو اس کے بعد فوج کو ہدایت کرتے کہ دشمن کے سامنے تین چیزیں پیش کرنا اول اسلام دوسرے جزیہ تیسرے جنگ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اگر جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لے تو اس کی جان و مال پر کسی قسم کی تعدی نہ کرو لیکن اگر وہ اس سے بھی انکار کرے تو اللہ سے مدد مانگ کر جنگ کرو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جب شام کی طرف فوجیں روانہ کیں تو ان کو دس ہدایتیں دی تھیں جن کو تمام مورخین اور محدثین نے نقل کیا ہے وہ ہدایات یہ ہیں نمبر ون عورتیں بچے اور بوڑھے قتل نہ کیے جائیں نمبر ٹو مسلح نہ کیا جائے نمبر تھری راہبوں اور عابدوں کو نہ ستایا جائے اور نہ ان کے معابد مسمار کیے جائیں نمبر فور کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں نمبر فائیو آبادیاں ویران نہ کی جائیں نمبر سکس جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے نمبر سیون بد عہدی سے ہر حال میں پرہیز کیا جائے نمبر ایٹ جو لوگ اطاعت کریں ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے نمبر نائن اموال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے نمبر ٹین جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے